اسماعیل بن جعفر نے ابو سہیل سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مالی کے حدیث کی طرح روایت کی سوائے اس کے کہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامیاب ہوا اس کے باپ کی قسم اگر اس نے سچ کر دکھایا یا فرمایا جنت میں داخل ہوگا اس کے باپ کی قسم اگر اس نے سچ کر دکھایا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک سو ایک